حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تار کو لگے برتن میں اور کدو سے بنے ہوئے برتن یعنی تومبے میں نبیز بنانے سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3402